مثل الذين ينفقون أموالهم في في سبيل الله كمثل حبة حبة أنبتت سبع سنابل كل سنبلة مئة والله والله يضاعف لمن يشاء واسع عليم جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دیں اور اللہ تعالیٰ کشادگی والے اور علم والے ہیں سامعین اب آیت کی تفسیر سماعت کیجیے صدقات کا اجر و اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مندی کی طلب میں اپنے مال کو خرچ کرے اسے بڑی برکتیں اور بہت بڑے ثواب ملتے ہیں اور نیکیاں سات سو گناہ کر کے دی جاتی ہیں تو فرمایا کہ جو لوگ راہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جہاد میں گھوڑوں کو پالنے میں ہتھیار خریدنے میں حج کرنے کرانے وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے دیے ہوئے کی مثال کس پاکیزگی سے بیان ہو رہی ہے جو آنکھوں میں کھب جائے اور دل میں گھر کر جائے ایک دم یوں فرما دیتے ہیں کہ ایک کے بدلے سات سو ملیں گے اس سے بہت زیادہ لطافت اس کلام اور اس مثال میں ہے اور پھر اس میں اشارہ ہے کہ اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھتے رہتے ہیں جس طرح تمہارے بوئے ہوئے بیج کھیت میں بڑھتے بڑھاتے رہتے ہیں مستد احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہے اسے سات سو گنا ثواب ملتا ہے اور جو شخص اپنی جان پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اسے دس گنا ملتا ہے اور بیمار کی عیادت کا ثواب بھی دس گنا ملتا ہے روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے خراب نہ کرے جس شخص پر کوئی جسمانی بلا مصیبت دکھ درد بیماری آئے وہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے یہ حدیث ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت بیان فرمائی تھی جب کہ آپ سخت بیمار تھے اور لوگ عیادت کے لیے گئے تھے آپ کی بیوی صاحبہ سرحانے بیٹھی تھیں ان سے پوچھا کہ رات کیسے گزری انہوں نے کہا نہایت سختی سے آپ کا منہ اس وقت دیوار کی جانب تھا یہ سنتے ہی لوگوں کی طرف منہ کر لیا اور فرمایا میری یہ رات سختی کی نہیں گزری اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے مسند احمد کی اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نکیل والی اونٹنی خیرات کی رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن سات سو نکیل والی اونٹنیاں پائے گا یہ روایت مسلم میں بھی ہے مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی ایک نیکی کو دس نیکیوں کے برابر کر دیا ہے اور پھر وہ بڑھتی رہتی ہیں سات سو تک مگر روزہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خاص میرے ہی لیے ہے اور میں آپ اس کا اجر و ثواب دوں گا روزے دار کو دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت دوسری قیامت کے دن روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے دوسری حدیث میں اتنی زیادتی اور ہے کہ روزے دار اپنے کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے چھوڑتا ہے اس حدیث کے آخر میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے بس ثابت ہوا کہ جس قدر اخلاص عمل میں ہو اسی قدر ثواب میں زیادتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بڑے وسیع فضل و کرم والے ہیں وہ جانتے بھی ہیں کہ کون کس قدر مستحق ہے اور کسے استحقاق نہیں فسبحان اللہ والحمد الحمد للہ ولا إله إلا الله والله أكبر